حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں فکر و غم کاہلی اور بزدلی کنجوسی قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھتر